وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف و حراس اور بھوک سے اور مال و جان اور پھلوں میں کمی سے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے یہ خطاب صحابہ اکرام کے لیے ہے لیکن دیگر مومنین بھی اس میں شامل ہیں اس لیے کہ جو لوگ دعوت اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کی ذمہ داری قبول کریں گے ان کا مقابلہ اہل فسق و فجور سے ہوگا اور جو لوگ حق پر قائم رہیں گے اور اس کی طرف دوسروں کو بلائیں گے ان کی ابتلا و آزمائش لازم ہے یہی سنت ابراہیمی ہے اور یہ آزمائش اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ جھوٹے اور سچے اور صبر کرنے والے اور جز و فضا کرنے والے میں تمیز ہو سکے اور جو صبر سے کام لیتا ہے اللہ سے اجر کی امید رکھتا ہے اور راضی بقضائے الہی ہوتا ہے اللہ اسے بشارت دیتا ہے کہ اس کا اجر اس کو پورا پورا ملے گا